کہا جا سکتا ہے کہ یہ محض اللہ رب العزت کا انعام اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات نے ایک دینی درسگاہ میں اپنے نیک گھر میں قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت پر جمع ہو کر ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کی توفیق سے نوازا ہے ہم اللہ رب العزت کے سمیع میں قلب سے شکر گزار ہیں اور اس کی بارگاہ میں اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ وہ ذات اپنی اس کرم فرمائی سے کبھی ہمیں محروم نہ فرمائے یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہم اس کو اپنی بہت بڑی کمائی خیال کرتے ہیں اس کو اپنی قسمت خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ہمارے ساتھ دائمی طور پر ہماری قسمت اور ہماری تقدیر میں لکھتے ہیں بھائیوں ہمارے میزبان ایناؤنسر جو فطری طور پر اپنی زبان میں خاص حلاوت رکھتے ہیں ان کے اخلاق کی یہ رفت ہے کہ انہوں نے جو کچھ دو چار کلمات ہم سے متعلق اناؤنسرنگ میں پیش کیے ہیں یہ محض ان کی محبت ہے ورنہ بھائی و حقیقت حال یہ ہیں کہ ہم بھی آج بھی آپ کی طرح ایک درسگاہ کے طالب علم ہیں روزانہ اللہ کی توفیق کے تحت بہت سے لوگوں کے یہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں کبھی فلاں مصنف کے یہاں کبھی کھلا شارح کے یہاں کبھی کھلا مشاد کے یہاں اور اس کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات ہمیشہ اس بھیک کا شوق نصیب فرمائیں عزیزوں آپ نے اس مختصر سے پروگرام میں اپنے جن نمائندوں کو پیش کیا جن کو سننے کا ہمیں موقع ملا آپ بھائیوں کی عزیزوں کی صلاحیتوں سے امید بنی بہت مبارک ہو ہم نے تاثرات میں ان بھائیوں کو مبارکبادی دیتے ہوئے دو چار سطریں لکھی ہیں اللہ رب العزت نے کیا عمدہ صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہم آج کی اس مجلس میں انہی دو چار چیزوں کو کہنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ عزیزوں قرآن کریم کو خوش الحانی خوش آوازی عمدہ لہجوں سے پڑھنا یہ شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتوں سے بڑی حکمت عملی سے امت کو یہ راہ دکھلائی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا حضرت جبیر ابن مطعیم رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورج دور کو تلاوت فرمایا کیا عجیب آپ کا انداز تھا سرکار کی کیا آواز اور کیا لہجہ تھا لہجوں کا حال یہ تھا کہ میرا کلیجہ لبوں کو آ رہا تھا بالخصوص جب آپ نے ہم ہم غیر جب آپ نے تلاوت کیا تو ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے حضرت حضرت ابن اپنے رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک مشرف اسلام نہ ہوئے تھے یہ نعمت ان کے حصے میں نہیں آئی تھی ظاہر بات ہے قرآن کریم سے عقیدت کا کہاں ہوا یہ محض سرکار کے سرکار کی آواز اور آپ کے لہجے کی عمدگی تھی کہ جو حضرت زبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسترب کر رہی تھی خوش آوازی کا اہتمام سرکار نے فرمایا صحابہ کے نام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ صحابہ کے نام رضی اللہ تعالیٰ صحابی کو اللہ یہ نعمت حاصل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ان کے لیے داد تحسین اور کلمات تبریق ارشاد فرمائے حضرت ابو موسا شریعت اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں ایک موتا ان کے گھر پہنچا تو آپ تلاوت فرما رہے تھے اور تلاوت میں بلا کا سوچ تھا وہ وہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہزار بازے ہوں لیکن اس کے سامنے گرد ہے ہزار بازے اس کے سامنے گرد کوئی موسیقی کام نہیں کرتی حضرت ابو مسا شریعت اللہ اللہ رب العزت نے وہ آواز اور ایسے لہجوں کی صلاحیتوں سے نوازا حضور نے ان کی حضور نے انہیں گلے لگائے اور جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی کتب احادیث میں تحسین کی عبارتیں موجود ہیں پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین کا دور آیا کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے اور قرآن کریم کے ساتھ لوگوں نے کیسی دلچسپی کا ثبوت دیا مشق کی دنیا عجیب و غریب اور ہر زمانے میں اس کے ساتھ لوگوں نے مثالی دلچسپی کا ثبوت دیا ہر زمانے میں آپ تاریخ دیکھیے مشاق لوگوں کی تاریخ دیکھیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کیا آواز نصیب ہوئی تھی کیسی وہ تلاوت فرماتے جب وہ رات رات کی تنہائیوں میں تلاوت کرتے لوگ اپنا بستر چھوڑ کے ان کے یہاں جمع ہو جایا کرتے تھے بہرحال بہت مبارک ہو یہ شریعت رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بحثت ہوئی قرآن کریم کا نزول ہوا تو آپ نے دیکھا کہ عرب کا ایک مزاج ہے کہ عرب اپنے گھر کے آنگن میں دالان میں بیٹھ کر جمع ہو کر موسیقی باجے بہترین گویوں کو سننے کے عادی تھے اور پھر مختلف قسم کے اشعار ان یہاں ہوا کرتے تھے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے قرآن کریم کا نزول ہوا سرکار نے امت کو اس غلط راہ سے اس راہ پر لانے کے لیے کتنی محنتیں فرمائی کتنا وقت لگا تب جا کے امت کا یہ مزاج بنا کہ وہ شیطانی دنا یعنی گانے بج موسیقی سے امت مختلف ہو کر قرآن کریم میں امت نے اپنے آپ کو مشغول کیا مشغول کیا بڑی محنتوں سے امت کو یہ رات ملی ظاہر بات اگر قرآن کریم ترنم خوش آوازی اچھے لہجوں میں نہیں پڑھا جاتا تو یہ امت شیطانی گنا سے کبھی بات نہیں آ سکتی تھی لیکن جب سے قرآن کریم کی یہ راہ امت کو ملی ہے امت نے شیطانی گنا سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ دیا اور یہ سمجھا ہے کہ گنا سے فطرت کی جو تسکین ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تسکین قرآن کریم کی خوشحانی سے ہوا کرتی ہے اسی وجہ سے لئی ملم یا تغن بال قرآن اس کی جہاں لوگوں نے مختلف تفسیر کی ہے مختلف شرح کی ہے لوگوں نے وہاں ایک شرح یہ ہے کہ جب ایک قاری ایک تالی قرآن قرآن کریم کو عمدہ آواز بہترین لہجوں میں حسین انداز میں پرسوز آواز میں تلاوت کرے گا تو اس کی یہ تلاوت اس کو شیطانی جنا سے مستغنی کر دے گی اگر قرآن کریم میں کسی نے اس چیز کو نہیں اپنایا نہیں سمنا ملم یتغن بالقرآن قرآن کریم کی خوش الحانی کے بعد بھی اگر کسی کو شیطانی گنا سے اور شیطانی گانوں سے اور اس اور جو ہے وہ شیطانی آواز سے اس کے لہجوں سے گانوں سے گنا نصیب نہیں ہوا تو وہ ہم میں سے نہیں جس طرح بھی لوگوں نے فرمایا بہرحال یہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے ہم آپ آپ عزیزوں سے یہ درخواست کریں گے آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ بچوں اللہ رب العزت نے کیا عمدہ آواز آپ کے حصے میں کر رکھی ہے شاید ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ وہ آوازیں ہیں جو کروڑ ہا کروڑ روپیوں کو خرچ کرنے کے بعد بھی کسی کے حصے میں نہیں آیا کرتی اور بالخصوص آپ جس خطے میں اس خطے کی خصوصیت ہے کہ یہاں لہجوں کا خاص سوز موجود ہے اس خطے میں فطری طور پر یہ من جانب اللہ ہوا کرتا ہے جیسے عرب کے طبقے کو یہ حاصل تھا آپ اس اس خطے میں آپ اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت نے آپ کو جن عمدہ آوازوں سے نوازا ہے آپ اس کی صحیح راہ اپنائیں مشق میدان کو آپ سمجھیں تلفظ کو بنائیے مشق میدان کو سماج مشق میدان کو اپنائیے اپنے گلوں کو سمجھیں آواز کو سمجھیں اور گلے اور آواز کا بہترین سنگم جب تک نہیں ہوگا بہترین آمیزش نہیں ہوگی ان دونوں کو اچھے انداز میں جمع نہیں کیا جائے گا ظاہر بات ہے مشق کمال کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جن بھائیوں نے ابھی پروگرام پیش کیا ہے یا جن عزیزوں نے محنت کو گلے لگایا انجمن کو جنہوں نے جو ہے وہ سر چڑھایا ہے اور انجمن کی عنوان سے کی جانے والی اس معمولی سی محنت کو جنہوں نے بہت اچھے مستقبل کا باعث کرا دیا ہے ان بھائیوں سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ مشق کی اس سفر کو جاری رکھیں مشق کی مشق کے ساتھ ملازمت رکھیں آدمی بلا کھانا کھائے سو سکتا ہے لیکن مشق کے بغیر نہیں سو سکتا ہے بھائیوں جب تک آپ اور ہم اس مشق کے میدان میں پاگل کے انداز کی محنت نہیں کریں گے وہاں تک مشق کمال کو کبھی نہیں پہنچ سکتی ہے آپ دنیا میں جن مشاقوں کو بڑی شہرت کا حامل دیکھتے ہیں بہت اچھے مشاق جس کو دنیا سننے کا شوق رکھتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نومری سے پچپن سات سال تک بالکل دنیا سے بے خبر ہو کر مشقی میدان کو ایسا اپنایا کہ دنیا نے ان کو پاگل کر دیا جب تک پاگل پنے کے ساتھ کسی فن پر محنت نہیں کی جا سکتی نہیں کی جاتی ہے وہاں تک آدمی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دل سوز اساتذہ اتنا اچھا ادارہ اتنا بہترین ماحول اتنے اچھے وسائل سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی قدردانی کی توقع عطا فرمائے ہفتے بھر میں ایک ذرا سی محنت ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انجمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی ذرا سی محنت کیا رنگ لاتی ہے ہاں، جن جن قرآن کو بڑی محبت سے بڑے پیار سے بڑے شوق سے سنتے ہیں اور آپ کا کان ان کی تلاوت جب ہو رہی ہے تو آپ کا کان ان کی آواز سے کبھی ہٹا نہیں ہے اور بہت دور کا کان ان کی کراط پہ آ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی طرح اس انجمن کی معمولی سی محنت کو گلے لگایا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ آج یہ انجمن کا پلیٹ فارم بہت مختصر اور بڑا اس کا ذرا سا نظر آتا ہے لیکن یہی وہ محنتیں ہیں جو دنیا میں کسی کو شہرت دلائے ایک آدمی کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں عزت پاتا ہے اپنے یہاں رہتا ہے تو عزت پاتا ہے اپنوں میں پڑھتا ہے تو اپنے لوگ اس کو سر چڑھاتے ہیں غیروں غیر جب اس کو سنتا ہے تو پھر کیا پوچھیے ان کی دنیا بھی بدل جاتی ہے ان کی بھی دنیا بدل جایا کرتی ہے بہرحال یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ بھائیوں سے حضرات اساتذہ کرام بالخصوص اس فن کے اساتذہ کرام سے ہم درخواست کریں گے کہ ابھی مزید اس کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس فن کو منحیت الفن اپنا ہے منحیت الفن اپنا انجمن کے پلیٹ فارم سے ایک محنت ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے درجوں کی محنت بھی خوب مضبوط ہو دیکھیے یہ انجمن تو استدراک کی حیثیت رکھتی ہے انجمن کی محنتیں صرف استدراک کی حیثیت کی ہوا اصل محنتیں درسگاہ کی یہ فن درسگاہوں سے زندہ ہوا فن کے محافظین اس کی سپاہی درسگاہوں کی قدر کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں جنہوں نے درسگاہ کی قدر کی اپنے اسباب کی قدر عجیب و غریب فن ہے لیکن حیرت کی بات ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی یہ فن جس طرح اس کی اشاعت ہونی چاہیے جس جس طرح لوگوں کی دلچسپی اس کے ساتھ ہونی چاہیے ابھی بھی وہ دلچسپیاں نہیں پائی جا رہی ہاں فن نے سب کی ملی جلی محنت کے نتیجے میں ترقی میں دو تین منزلیں طے ضرور کی ہے کہ ہمارے بچوں نے گلوں کو سمجھا آواز کو سمجھنے آواز کو سمجھنے لگے ان کے پاس عمدہ لہجے آنے لگے لیکن بھائی یہ فن کا منتہا نہیں ہے ابھی فن بہت آگے ہے آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا گجراتی ماحول ہے آپ عوام میں چلے جائیں کسی مسجد کا متولی ہے وہ امام سے کہتا ہے کہ مول صاحب اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو ظہر اثر میں چلے جائیں لیکن مغرب عشاء اور فجر میں تو آپ کی حاضری ضروری ہے کہا کیا بات ہے ظہر اثر میں کہا وہ سیدھی نماز وہ تو مسجد بھی پڑھا لے گا ذوق دیکھیے امت کا امت کا ذوق دیکھیے کہ وہ مؤذن ہے جس کا علقہ صحیح نہیں ہے جو کوئی کان سے نہیں ہے قرآن کریم کا تلفظ اسے نہیں معلوم ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان دو چار رکوات کی مس سے اس فہمی میں مبتلا نہ ہو کے فن زندہ ہو گیا نہیں یہ عزم رکھیں یہ آپ ماشاء اللہ قوم کے مبتلا اور ظاہر بات ہے مبتدا کی نگاہیں بڑی بلند ہوا کرتی ہیں ان کے عزائم بڑے پاکیزہ ہوا کرتے ہیں ہم وہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی منزلیں نہیں رکھتے ہیں مثلا ایک آدمی فکر ایک ایک طالب علم اس فکر کے ساتھ مدارس میں دس سال گزارتا ہے کہ بھائی کہیں جا کے امام بن جائیں استغفر اللہ ہمارے فکر میں رفت ہونی چاہیے ہمارے عزائم ہونے چاہیے ہمارے ہماری منزلیں بہت دور ہونی چاہیے اور ظاہر بات ہے جب کسی کی منزل دور ہوتی ہے تو وہ جب سونے کو بھی جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم کیسے سو جاتے ہیں ہم کو تو بہت لمبی منزل طے کرنا ہے مسافت بڑی طویل ہے وہ ابھی سویا نہیں کہ اس کا یہ فکر اسے بیدار کر دیتا ہے تو پھر وہ سوتا نہیں تو آپ ماشاء اللہ کی حیثیت کے جوان ہیں قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے بڑا قیمتی سرمایہ ہے آپ آپ اپنی قیمت خود سمجھیے اور اپنے عزائم کو بلند کیجیے یہ صرف نہیں ہے کہ دو رکوات میں نہیں ہمیں پوری دنیا میں اس فن کو لے کے جانا ہے عوام ہوں خواص ہوں ہماری اذانیں بہتر بہترین اذان صحیح اذان اور اور شریعت کے منشے کے مطابق ہماری اذانیں ہوں ہماری امامت ہوں اور ہماری کراتیں ہوں کیا ہے آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارا امام ابھی عشاء کی نماز پڑھے گا پڑھائے گا بہت بڑی دنیا ہے آپ دیکھیے کہ پہلی جو جہری دو رکاتے ہیں اس میں وہ سورہ فاتحہ کو جس جماؤ کے ساتھ اور جس عمدگی کے ساتھ اور تلفظ کی جس رعایت کے ساتھ دو رکعت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے سورہ فاتحہ کو جس انداز سے وہاں پڑھتا ہے بعد کی جو سیزی دو رکعت ہے اتنی جلدی اس کی سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے دو دو اگر اگر دونوں کا موازنہ کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے آدھے وقت میں سورہ فاتحہ بعد کی دو رکعت میں ختم ہو جاتی ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے لگ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی کتابوں کی دنیا تو بہت وسیع اس فن میں ہے بہرحال ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے ہم آپ بھائیوں کو بہت دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بلند عزائم کے ساتھ اس انجمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی مختصر سی محنتوں کو گلے لگائیے ان کو سر چلائیے ان کی قدر کیجیے اپنے اساتذہ کے نام کا ساتھ نبھائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے واخر دعونا الحمد للہ رب العالمین صل على سيدنا كلما ذكره الذاكرون وكلما هم ذكر يا من يستحيي رد يد السائل خالق رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہم آپ کے پاپی اور کوتا بندے ہیں بڑے انعامات آپ کے ہمارے ساتھ رہے بڑی کرم فرمائیاں رہی ہم نے اس کی جو ناسکری کی ہے مولا اللہ ہم آپ کی ذات عادی سے اپنی ناسکری اور اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی کی بھیک مانگتے ہیں مولا معاف فرما اے اللہ ہم سب کو تو معاف فرما اور تیری توفیق کی قدردانی کی توفیق عطا فرما تو نے جو توفیق ہمارے حصے میں کر رہی تو رکھی ہے اللہ اس کی قدردانی کو بھی ہمارے حصے میں مقدر فرما مقدر فرما مولا کریم اگر ہم طالب علم ہیں تو ہمیں اپنی مصولیت کا احساس نصیب پڑے اللہ ہم اگر مدرس ہیں تو ہمیں اپنی مصولیت اگر منتظمین ہیں تو ہمیں اپنی مصولیات کا احساس نصیب پڑا اللہ احساس نصیب فرما بہت پاکیزہ درسگاہیں ہیں ان کی پاکیزگیوں کا ہمیں احساس نصیب فرما اللہ اس کی قدردانی توفیق عطا فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کو تو اپنے کرم سے قبول فرما اللہ قبول فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد الباد وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ